حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ دشمن کو دھوکے میں رکھنے کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چالیس